اے ایمان والو شراب جوا بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو